اور پورب و پچھم سب اللہ ہی کا ہے تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجا اللہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے بے شک اللہ وسط والا علم والا ہے